ماقل نے ابو زبیر سے روایت کی کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں جاگوزی ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کا رخ کرے اور اس سے صحبت کرے بلا شبہ یہ عمل اس کیفیت کو دور کر دے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو نو